السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد إله إلا وحده علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورسوله بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا مملکت سعودی عرب سے وابستگی یا مملکت سعودی عرب کی طرف نسبت اور اسے محبت انہوں نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جو نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اس رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتوں کی بوشار کی اور ان کی ان کا اہتمام کیا اور ہماری ہم سے جو قید کرنے والے ہیں یعنی جو ہمارے خلاف مکر اور سازش کرنے والے ہیں ان کی سازشوں کو ختم کیا اور حاصدین کے مکر سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظ فرمائی اللہ ہی کے لیے ہمیشہ سے حمد ہے اور اسی کے لیے شروع میں اور آخر میں اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ رب العامین کے آپ پر آپ کے آل پر تمام صحابہ پر اور جو احسان کے ساتھ ان کی تباہ کریں قیامت تک ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ رب العامین کی رحمتیں اور ان کی برکتیں ہوں اس کے بعد فرمائے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا الدین امرتق اللہ ہی ولا تم الوان تم مسلمون ایمان مارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے بندو اللہ رب العالمین نے اس ملک پر اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور ان تمام نعمتوں کا کو ہم گن بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ان تمام نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و امت ادو نے اللہ علا تو سوہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اور سب سے بڑی نعمت اللہ ہر برامین کے ہم لوگوں کے اوپر اور اس وطن عزیز پر اللہ رب العالمین کی دین اسلام کی نعمت ہے سنت کی نعمت ہے توحید کی نعمت ہے اور اس ملک کے اندر امن و امان کی نعمت ہے صحت اور تندرستی کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین نے جو مال کی فراوانی عطا کر رکھی ہے اس کی نعمت ہے اور جو ہماری صف ہے متحد ہے اور ہم کلم توحید پر اکٹھا ہیں مجتمع ہیں یہ سب اللہ رب العامین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کے ہم ثنا ہم بیان کرتے ہیں کہ بڑو امن و امان کے ساتھ ہم یہاں زندگی گزارتے ہیں راحت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کن کون فی شرب کہ تم میں سے جو آدمی امن و امان کی حالت میں وہ صبح کرے اور وہ جسم اور وہ صحت مند ہو اور اس کے بعد اس کے پاس ایک دن کی صرف روزی ہو تو گویا کہ اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اکٹھا کر دی گئی ہیں وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے قرآن میں جہاں بھی اللہ ہر برامن ادار اور دیار استعمال کیا ہے وہ وطن کے معنی میں استعمال ہوا یا اس کا مفہوم وطن کا ہے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنے گھروں سے یا اپنے گھونسلوں سے یا جہاں وہ پلتے بڑھتے ہیں انہوں ان سے محبت ہوتی ہے شیر اپنے اپنے گھر یا جہاں وہ رہتا ہے اس کی اس کا دفاع کرتا ہے اور اس طریقے سے شہد اپنی چھتے کی دفاع کرتی ہے اور جو بھی جانور ہے اپنے گھونسلے یا اپنے چڑیا اپنے گھونسلے کا دفاع کرتی ہے تو اس طریقے سے وطن سے محبت اور انسان جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے جیتا ہے اس سے محبت انسان کی فطرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مکہ تو بہت پاکیزہ شہر ہے اور میرے ندی بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کی قسم اگر میری قوم کے لوگ نہ نکالتے تو میں یہاں سے ہر کس نہ جاتا وطن اور امن و امان کی نعمت اور اس کی قدر و قیمت وہی انسان جان سکتا ہے جو اس کو کھو دے اور جو اسے محروم ہو جائے اور آج بہت سارے ملک کے اندر بدامنی ہے انتشار ہے عزت و آبری آبرو کی کوئی حفاظت نہیں ہے ایسے لوگوں کے نزدیک امن و امان کی وطن سے محبت کی قیمت بڑھ جاتی ہے بہت سارے ملکوں کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ بھوک میں خوف میں اور اس طریقے سے مختلف قسم کی سزاؤں میں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ ہر براہین کی نعمت شکر کے ساتھ باقی رہتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا تم لئن شکر تم و ولئن ان کفر تم ان عذاب شدید یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اور اگر نہ کرو گے تو اللہ فرماتا میرا عذاب ہو سخت ہے اللہ کے بندوں شریعت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے کہ انسان کلمے پر قائم رہے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد رہے ان کی صفوں میں کوئی انتشار نہ رہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے وہ تسم و بحابر اللہ جمیع ولا تفرق اللہ کی رسی کو کتاب و سنت کو توحید و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو ابو حرض اللہ تعالیٰ کی سروایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین تین چیزوں سے تم سے راضی ہے اور تین چیزوں کو سے تم سے ناپسند کرتا ہے اور تین چیزیں جن سے تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئی ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور یہ کہ آپس میں اختلاف نہ کرو تفرقے میں نہ پڑو یہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا عظیم ترین ملک عطا کیا ہے مملکت سعودی عرب اور اللہ رب العالمین نے یہاں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو جنہوں نے پوری دنیا کے اندر نہ صرف سعودی عرب کے اندر بل بلکہ پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کی نشر و اشاعت ان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے جب سے اس مملکت کو وجود میں لایا اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم لوگ توحید و سنت پر یہاں کی حکومت اسی پر قائم ہے اس لیے آپ پورے مملکت کے اندر کہیں شرک کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا کہیں اونچی قبر نظر نہیں آئے گی کہیں پختہ قبر نظر نہیں آئے گی نہ یہاں عرس منایا جاتا ہے نہ یہاں بدعت اور خرافات کی جاتی ہے نہ اس طریقے سے یہاں اور چیزیں جو خلاف شریعت ہیں وہ ہوتی ہیں یہ اللہ ہر براہین کی بہت بڑی بہت بڑا فضل ہے اور اس مملکت پر اللہ ہر براہین کا بہت بڑا احسان ہے جب سے مملکت قائم ہوئی اور اس کا جو تیسرا دور ہے جس کے بانی ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمٰن علیہ سعود رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امن و امان کے اندر ہیں اور اس طریقے سے سارے لوگ یہاں کے حکمرانوں کی اطاعت پر قائم ہیں لہذا یہ جو حکومت ہے بڑی بابرکت حکومت ہے اس ملک کی امن و امان کی حفاظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس طریقے سے کہ ہم اللہ ابراہین کی اطاعت کریں اور اللہ کے سول کی اطاعت کریں اور جو ہمارے ولی امر ہیں جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کریں جماعت کو لازم پکڑیں یہاں کا جو نظام اور قانون ہے اس کی آپ حفاظت کریں اس کی پابندی کریں تاکہ دنیا کے اندر یا ملک کے اندر امن و امان قائم رہے عزتیں ہماری محفوظ رہیں آبرو ہماری محفوظ رہے ہمارا خون محفوظ رہے کسی کا حق ضائع نہ ہو اور نہ کسی کا قتل نہ ہو نہ دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کوئی برائی ہو لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے اطاعت کریں نبی کے اطاعت کریں اور جو حکمراں ان کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اپی اللہ عامن عطی رسول و منکم اے لوگو اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور جو لیے امر ہیں تمہارے جو حکمراں ہیں تمہارے امر کے جو مالک ہیں حکومت کے جن کے ہاتھوں میں ہے قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے ان کی تم اطاعت کرو ان کی باتوں کو مانو ہم کسی بھی سیکٹر میں کام کرنے والے ہوں ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا دور ادا کریں اس ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے میں برقرار رکھنے میں اللہ کے سلک حدیث ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ ہر ملامین کا شکر ادا نہیں کرتا لہذا اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ہمارے جو حکمراں ہیں ان کی جہود اور ان کی محنتوں اور ان کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر توحید اور سنت کو اپنا دستور بنایا اس مملکت کا دستور ہی توحید اور سنت ہے قرآن و حدیث ہے اس لیے آپ پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی شرک کا اڈا آپ کو نظر نہیں آتا ہے یہ اللہ الامین کا فضل ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر کسی قبر کا طواف نہیں کیا جاتا غیر اللہ کے نام پر کوئی بدعت عبادت نہیں کی جاتی کسی بت کے سامنے کوئی ریز نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ظاہری بدعت اس ملک کے اندر کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں یہ اللہ ہر براہین کا فضل ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں کے حکمرانوں کی محنت اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو توحید اور سنت سے بھر دیا ہے یہی وہ ملک تھا یہی وہ شہر تھے جہاں ان کی حکومت سے پہلے بدعت اور خرافات تھی شرک کے اڈے تھے درختوں کی پوجا ہوتی تھی قبروں کی پوجا ہوتی تھی پتھروں کے سامنے لوگ سسدارز ہوتے تھے یہی وہ ملک ہے لیکن الحمدللہ یہاں کے حکمرانوں کی کوشش اور محنت سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور اس کے طول و عرض میں آپ کو کہیں بھی کوئی شرک اور بدعت کا اڈا نظر نہیں آئے گا یہ اللہ ابامن کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ اس ملک کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ للہ جہاں یہ چیزیں یہاں پر قائم ہیں یہاں کے حکمراں بھی پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کو عام کرنے کے اندر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں دیگر ملکوں کے اندر مساجد اور مدارس کے لیے تعاون کرنا وہاں ان کا قیام کرنا دعوتی مراکز قائم کرنا اور یہاں کی منسٹری کے ذریعے سے یہاں کی منسٹری کے ذریعے سے لوگوں کو دعات کو علماء کو توحید سنت کو سلم صاحب کے عقید و منحص کو کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجنا یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اس مملکت سعودی عرب کی بہت بڑی پہچان ہے جس کی پہچان ہی توحید سنت سے ہے لہذا اسے محبت کرنا توحید سنت سے محبت کی دلیل ہے لہذا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں اور اس طریقے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں توحید کی حفاظت میں سنت کی حفاظت میں شرک اور بدعت کو کلا کما کرنے میں جو کچھ بھی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم اس کوشش کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو لوگ ان نعمتوں پر ان کا حسد کرتے ہیں لوگ ہم سے بھی حسد کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں جو امن و امان ہے جو نعمتیں ہیں اور اس طریقے سے جو ملک کے جو حکمراں ہیں ان کے اوپر جو سارے لوگ اکٹھا ہیں یہ دنیا کے لوگ نہیں چاہتے اسلام کے آداب اور جو دشمنان ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر اور اس طریقے سے ہمارے سبوں کے اندر دلال پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس رومان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں لہذا یہ لوگوں اپنے دشمنوں کو سمجھو اور جو آدھا ہیں اسلام کے ان کو سمجھو ان کے مکر کو سمجھو اور اس طریقے سے اپنے اور اپنوں کے درمیان اپنے اہل ویال کے درمیان اپنے بال بچوں کے درمیان یہ بیداری پیدا کرو کہ مملکت سعودی عرب سے محبت کریں اور جو بھی ان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے ان کے سازش کو ناکام بنائیں اور ان کی سازشوں کو سمجھیں ان کے مکر و فریب کو سمجھیں یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو اپنے گھر والوں کو اور تمام رشتہ داروں کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و مان برقرار رہے وہ چاہتے جیسے اور دیگر ملک کے اندر نہ عزت کی حفاظت ہے لوگوں کے خون بہ رہے ہیں لوگ بھوکے اور پیار سے تڑپ رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ جو حرمین شریفین جہاں پر واقع ہے جہاں پر مکہ مدینہ ہے اور اس طریقے جہاں پر مقدس مقامات ہیں یہ مقامات کی جو قدر و قیمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے اور امن و امان برقرار نہ رہے لوگ چاہتے ہیں لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہم اس ملک کی حفاظت کریں امن و امان کی حفاظت کریں توحید سنت پر رہیں توحید سنت کو قائم کریں اور اپنے اہل ویال کو اور اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جو بھی اس ملک کے خلاف سازش کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کی سائشوں سے آگاہ کریں انہی باتوں پر دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے خطبے کا خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر براہمن میں توحید سنت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ دنیا کے اندر توحید سنت کو عام کرنے کی توفیق رائے وہ اللہ محمد والا علیہ و اجمعین و جزاکم اللہ خیر السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ